دنیا کے سیاح اور مغربی محققین اگر کسی ایسے علاقے میں بھی پہنچے ہیں جہاں ان سے پہلے کسی باہر کے انسان کے نفوس قدم تک دکھائی نہیں دیے اور وہاں کے باشندے تہذیب و تمدن سے قطن نا آشنا ابتدائی دور زندگی کی ابتدائی دور جہالت کی زندگی بسر کر رہے تھے تو اگرچہ وہ اپنی طرز بود و ماند اور انداز معیشت اور معاشرت کے ہر گوشے میں باہر کی دنیا سے مختلف تھے بائیں ہما ان کے ہاں بھی کسی غیر مرئی بلند و بالا قوت کا تصور پایا گیا جس کی وہ پرست کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور حقیقت بھی سامنے آئی اور وہ یہ کہ جہاں اس قسم کی ہستی کا احساس ہر جگہ موجود ہے اس کا تصور یا تفاصیل ہر مقام پر مختلف ہیں اور یہی وہ اختلافات ہیں جہاں ہر قبیلے کا خدا دوسرے قبیلے خدا سے مختلف اور ہر مذہب کا معبود دوسرے مذاہب کے معبود سے جدا گانا ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ رام بھی وہی اور رحیم بھی وہی یہ حقیقت سے بے خبری کی دلیل اور فریب تخیل یا دانستہ تلویس ہے یہودیوں کا یہوا عیسائیوں کا فادر ہندو دھرم کا ایشور یا ان کے ویدانت کا پرماتما مجوسیوں کا یزدان ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں اور قرآن کا اللہ ان سب سے الگ یہ اس لیے کہ ان مذاہب کے بانیوں نے جنہیں ہم زمرہ انبیاء کرام علیہ السلام میں شمار کر سکتے ہیں اگرچہ امبیا کو دین کا بانی نہیں بلکہ دین خداوندی کے پہنچانے والے کہا جائے گا انہوں نے خدا کی وہی صفات بیان کی ہوں گی جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں لیکن بعد میں ان میں انسانی خیالات اور تصورات کی آمیزش ہو گئی اور اس طرح مختلف مذاہب کے خدا نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے بلکہ خدا کے حقیقی اور منزہ تصور سے بھی جدا گانا تصور کے پیکر بن گئے اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے صبحانہ و تعالی یس خون سے بتا ایک سو ایک یعنی یہ لوگ خدا کے متعلق جو تصور پیش کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند اور بالا ہے اور خدا کا تصور وہی صحیح ہو سکتا ہے جسے اس نے خود پیش کیا ہے اور جو اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے بہرحال میں کیا یہ رہا تھا کہ جب تک خدا کا صحیح تصور ہمارے سامنے نہیں آتا اس لفظ کا مفہوم ہمارے سامنے نہیں آتا دین کی بنیاد ہی استوار نہیں ہو سکتی لہذا یہ نہایت ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے لفظ کا مفہوم کیا ہے آپ کو یاد ہے میں نے الحمد للہ میں کہا تھا کہ عربی زبان کا فائدہ ہے کہ جب کسی لفظ کے پہلے الف لام ال لگا دیا جائے تو اس کے معنی ایک تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر قسم کی وہ صفت اسی میں پائی جاتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت بلند ترین درجے کی غائب درجے کی انتہا درجے کی اس کے اندر پائی جاتی ہے یعنی وہ اس میں توحید بھی ہوتی ہے کہ اس کے سوا اس انداز کی صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی اس لیے جب ہم اللہ کہتے ہیں تو یہ ہے اللہ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ الہ کوئی اور نہیں ہو سکتا الہ صرف اللہ ہو سکتا ہے اور جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو آپ دیکھیے یہ وہی بات ہوگی کہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے تو اب دیکھیے کہ الہ کے بنیادی معنی کیا ہیں الہ کا مادہ ہے الف لام سے اور اس میں بنیادی طور پر زیل کے معانی پائے جاتے ہیں پہلا یہ گھبرا کر کسی کی پناہ ڈھونڈنا یا اسے پناہ دینا دوسرے متحیر ہونا تیسرے بلند مرتبہ اور نگاہوں سے پوشیدہ ہونا اور چوتھے جو بنیادی چیز ہے کسی کی غلامی یا محکومیت اختیار کرنا یعنی کسی کا غلبہ اور اقتدار تسلیم اور قبول کرنا تو الہ کے معنی ہوتے ہیں صاحب اقتدار صاحب اختیار اقتدار اور اختیار کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے لہذا جب ہم کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی ہوں گے کہ دنیا میں کائنات میں کوئی صاحب اقتدار نہیں سوائے اللہ کے تو اب یہ جو خصوصیت ہے جسے آپ ادوہیت کہہ لیجئے یعنی صاحب اقتدار ہونا حاکم ہونا وہ جس کی عطایت کی جائے وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے خدا کے سوا کائرات میں کوئی اور نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کس قدر اختصاص پایا گیا تو اس میں توحید کا کس قدر گہرا مقصد سامنے آ گیا اور اس سے یہ بھی بات سامنے آئی کہ ہمارا اور خدا کا تعلق کیا ہے یہ اس لیے میں نے دوبارہ کہا ہے کہ ذات خداوندی کے متعلق تو ہمارے قیاس اور خیال اور گمان اور وہم میں بھی کچھ نہیں آ سکتا اس نے کہا لا تو کو اب سار چھ بٹا ایک سو چار انسانی بصیرت انسانی فکر انسانی آنکھیں تو ایک طرف رہی اس کی بصیرت اور اس کی فکر بھی خدا کے متعلق صحیح طور پہ کچھ نہیں معلوم کر سکتی از خود جو کچھ خدا نے بتایا ہے اس کے متعلق وہی کچھ ہم جان سکتے ہیں اس کے سوا اس کے علاوہ کچھ نہیں جان سکتے لہذا الہ کے جب معنی یہ ہو گئے وہ جس کی معقومیت اختیار کی جائے تو اللہ کے معنی ہو گئے کہ صرف اس کی معقومیت اختیار کی جائے گی کسی اور کی معقومیت نہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے دنیا میں جتنے بھی بظاہر خدا کو ماننے والے ہیں یا اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں ان کا اپنے اپنے تصور کے مطابق خدا کو مان لینا ایمان نہیں کہلا سکتا ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا اسی لیے اس نے کہا ان سب سے خواہ وہ اہل کتاب ہوں خواہ وہ کفار ہوں خواہ وہ مشرقین ہوں ان سب کے متعلق کہا فن آمن بے آمن تم بہی فقد قد دو بٹا ایک سو سینتیس اگر یہ لوگ اس طرح خدا پر ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں ایسے سوال یہ پیدا ہوگا کہ خدا تو کسی کے سامنے نہیں آتا ہم اس کی آواز بھی نہیں سن سکتے اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے تو اس کی معقومیت کس طرح سے اختیار کی جائے گی یہ چیز ہے جو اصل دین ہے اس نے کہا ہے کہ معقومیت کسی شخص کی اختیار نہیں کی جائے گی معقومیت قوانین کی اختیار کی جائے گی احکام کی اختیار کی جائے گی خدا کے علا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انسانوں کے لیے احکام و قوانین دینا یہ صرف خدا کے لیے ہے دنیا میں کوئی انسان کسی دوسرے کو اپنے حکم یا اپنے قانون کا معقوم بنا نہیں سکتا اگر کوئی شخص اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر کوئی شخص اس کو اس دعوے کو مانتا ہے یا اس کی تعمیل کرتا ہے تو وہ خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے خدا نے اسی لیے کہا ہے لا لاجری کو کی حکم ہی عہدہ خدا نے اپنے حق حکومت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا اور اس کے یہ آکاب و قوانین کہ جو اس کی اس جسے ہم کہیں گے الوحیت کے مظہر ہیں وہ قوانین جو ہیں وہ احکام جو ہیں وہ اقدار جو ہیں وہ قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں اور یہی چیز ایمان اور کفر میں بابہ امتیاز ہے چنانچہ اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ من لم یا کم بما انضل اللہ فلا کا حمل کا سرون پانچ بڑا پنتالیس جو شخص بھی خدا کے نازل کردہ قوانین و احکام و اقدار کی عطایت نہیں کرتا ان کی معقومیت اختیار نہیں کرتا ان کے مطابق فیصلے نہیں دیتا تو یاد رکھیے انہی کو کافر کہا جاتا ہے تو لہذا مومن یا ایمان لانا لانے والا وہ ہے جو صرف خدا کو الہ مانے یعنی صاحب اقتدار مانے صرف اس کے عطا کردہ نازل کردہ قوانین و احکام کی معقومیت اختیار کرے اس کے سوا اگر کسی اور کی بھی معقومیت اختیار کی کسی اور کو صاحب اقتدار مان لیا تو وہ حقیقت میں اسے الہ مان دینا ہوگا تو اس اعتبار سے وہ اللہ اللہ نہیں رہے گا بلکہ ہم اس کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ مان لیں گے تو اللہ کا نام یا اللہ پر ایمان کا دعوی رکھنا اور اس کی صفت الوحیت کے اندر اقتدار کے اندر کسی اور کو شامل کرنا یہ شرک ہوگا خدا پر ایمان نہیں ہوگا اس کی توحید نہیں ہوگی کے طور پر آپ <clears throat> یورپ کی قوموں کو لیجیے ان میں چند ایک ایکسپشن کے سوا ہر شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے وی بلیو ان گاڈ یہ کہا جاتا ہے لیکن اللہ تعالی یا قرآن کریم ان کے اس ایمان کو ایمان نہیں مانتے اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاں نظام حکومت وہ رائج کر رکھا ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے وہ انسانوں کے وضع کردہ قوانین کے تابع زندگی بسر کرتے ہیں ہاں وہ کسی ایک فرد کا بنایا ہوا قانون ہو جسے آپ ڈکٹیٹر کہہ لیں جسے پرانے زمانے میں بادشاہت یا ملوکیت کہا جاتا تھا اور خواہ وہ لوگ انسانوں کے کسی ایک گروہ کا بنایا ہوا قانون ہو جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں ڈیموکریسی کہتے ہیں مغربی میں نہیں بلکہ آج تو ساری دنیا میں یہی نظام چل رہا ہے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی محکومیت اختیار کرنا اس نظام کو سیکولرزم کہا جاتا ہے یعنی دعویٰ یہ کرنا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن نظام حکومت انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع چکنا اور اس بات میں بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بہترین نظام ہے یعنی ایک شخص کا بنایا ہوا قانون نہیں بلکہ ایک گروہ کا بنایا ہوا قانون جن کو قانون بنانے والوں میں اکثریت حاصل ہوتی ہے تو قرآن تو اس کو ایمان مانتا ہی نہیں ہے وہ ایک شخص کے قوانین ہوں اکثریت کے قوانین ہوں بلکہ تمام انسانوں کے مل کر متفق علیہ قوانین ہوں وہ اس کو تو خدا پر ایمان مانتا نہیں خدا پر ایمان تو اسی کا ہے جو اسے الہ مانتا ہے اس کے سوا کسی اور کو الہ مانتا نہیں ہے اسی لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ یہ کہا گیا ہے اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ کائنات کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے خدا نے پیدا کیا وہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین اور اجرا میں پھلکی اور شمس و قمر کس کے قوانین کے تابع سرگرم عمل ہے تو یہ کہیں گے کہ خدا ہی نے انہیں پیدا کیا ہے اور اسی کے قوانین کے تابع یہ اس طرح سے سرگرم عمل ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس کے قوانین کے مطابق آسمان سے بارش ہوتی ہے جس سے زمین مردہ حیات نو حاصل کر لیتی ہے تو یہ کہیں گے کہ ایسا خدا ہی کے قوانین سے ہوتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے یعنی یہ غور طلب بات ہے کہ جب وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ یہ خدا ہی نے کیا ہے تو وہ تو بلیور <clears throat> گاڈ ہو گئے وہ تو خدا کے ماننے والے ہو گئے لیکن وہ اس کے بعد کہتا ہے کہ جب یہ خارجی کائنات میں قوانین خدا بندی کی کار فرمائی کو تسلیم کرتے ہیں تو انسانی دنیا میں اس کے قوانین کی ضرورت سے کس طرح انکار کر سکتے ہیں یہاں پہنچ کر انہیں کون سی بات دھوکہ دے دیتی ہے فارنات اس ہارون تیئیس بٹا چوراسی ان کی عقل و فکر پر کیوں پردے پڑ جاتے ہیں انتیس بٹا اکس وہ کہتا ہے کہ ان سے کہو قل للہ انتیس بٹا تریسٹھ الحمد یہ صرف خدا کے لیے اور اس میں پہلے لفظ حمد آیا تھا نا تو حمد کے اندر سب سے بڑی چیز تو یہی آتی ہے کہ صاحب اقتدار وہی ہے اختیارات صرف اس کے ہاتھ میں ہے حق کے حکومت صرف اس کے قوانین کو حاصل ہے اس لیے یہ کہنا کہ خارجی کائنات میں لاز آف نیچر جتنے ہیں وہ تو خدا کے بنائے ہوئے ہیں اور انسانوں کی زندگی میں ہم اپنے وضع کردہ قوانین کے تابع زندگی بسر کریں گے کہا کہ اسے خدا پر ایمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا اس مقام پر ایک بات مجھے یاد آ گئی رشیا نے جب اپنے ہاں وہ نظام جاری کیا وہ مارکسزم تو نہیں ہے سوشلزم ہی صحیح تو کیپیٹلسٹک کنٹری جتنی بھی یورپ کی مغرب کی تھیں سرمایہ دار نظام ان کو ضرورت پیش آئی کہ وہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تائید حاصل کرے تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس کے لیے کیا حربہ استعمال کیا انہوں نے پراپیگنڈا کیا کہ روس یا مارکسٹ جو ہیں کمیونسٹ جو ہیں حتیٰ کے سوشلسٹ بھی وہ تو خدا کا انکار کرتے ہیں اور مسلمان خدا کو مانتے ہیں تو وہ پہلی چیز تو یہ کہ خدا کے انکار کرنے والوں کے ساتھ تو اقرار کرنے والوں کا کسی طرح سے کوئی مفاہمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم تمام اقوام یورپ اور مغرب کی اقوام جو عام طور پہ عیسائیوں اور یہودیوں پر مشتمل ہے انہوں نے کہا ہم بھی خدا کو مانتے ہیں تو مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں اور ہم بھی خدا کو مانتے ہیں صرف یہ کمیونسٹ خدا کو نہیں مانتے اس لیے believers in God unite together آؤ خدا کے ماننے والوں ان کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنائیں تو گویا انہوں نے بھی اپنے آپ کو خدا کا ماننے والا قرار دے کر مسلمانوں کے ساتھ ایک متحدہ محاذ بنانے کی ایک بنیاد قائم کی یہ الگ بات ہے کہ خود مسلمانوں کے ہاں بھی خدا کی دوسریت کو کون مان رہا ہے لیکن بہرحال انہوں نے جو کہا کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں تو قرآن کریم تو ایک ایک قدم پہ یہ کہتا ہے کہ محض لاز آف نیچر خارجی کائنات کے قوانین کے متعلق یہ کہنا کہ وہ خدا کے ہیں اور وہ سارا نظام کائنات اس کے تابع چل رہا ہے اور انسانوں کی دنیا کے اندر یہ کہنا کہ جہاں آکام اور قوانین ہم خود وضع کریں گے اس نے کہا یہ خدا پر ایمان ہے ہی نہیں اسی لیے اس نے پھر میں دوہرا دوں جو اس نے کہا تھا کہ یا وہلم دما اللہ ہو فاؤدائے گا ملکہ حروم جو خدا کے نازل کردہ قوانین کی معصومیت اختیار نہیں کرتا وہ اس کی اس کے اللہ ہونے کو نہیں مانتا لہذا عزیز عنمان الہ یا اللہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حق کے حکومت صرف اسی کو حاصل ہے اور یہ وجہ ہے کہ اسلام کا بنیادی تصور بنیادی اقرار بنیادی ایمان ہے لا الہ الا اللہ کوئی صاحب اقتدار نہیں سوائے خدا کے اور اگلی بات جو تھی کہ خدا کا یہ اقتدار جو ہے وہ کس طرح سامنے ہمارے آئے گا ہم کیسے اس کی محکومیت اختیار کریں گے تو اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ خدا نے جو پیغامات جو احکام نازل کیے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کے اوپر اور ان کی وساطت سے دنیا کو ملے اور وہ ان کی کتاب کے اندر محفوظ ہے یوں خدا کی الوحیت جو ہے اس پر ایمان لایا جائے گا لہذا لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ بتا دیا کہ معقومیت خدا کی معقومیت اختیار کرنے کا عملی طریق کیا ہے اور وہ طریق ہے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے قوانین کی عقائد اور اس میں دوسری چیز اہم یہ ہو گئی کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں اور تو اور دنیا میں عظیم ترین شخصیت خدا کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے لیکن محمد کی بھی پوزیشن یہ نہیں کہ وہ صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ہیں خدا کی شان الوحیت میں شامل ہیں بالکل نہیں کہا محمد بھی اللہ کے رسول ہے اس کے احکامات کو دنیا تک پہنچانے کا ایک واسطہ ہے خود احکامات مرتب اور وضع کرنے والے نہیں اپنی اپنی حکومت قائم کرنے والے نہیں حق حکومت تو صرف خدا کو حاصل ہے یہ ہے عزیزان من اللہ پر ایمان کے معنی اور اس بات میں تو قرآن کریم اس قدر گہرائی میں گیا ہے کہ جب اس پر انسان غور کرتا ہے تو واقعی وجد میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے دوسرے انسانوں کے احکام کا اتباع تو ایک طرف رہا ان کی معقومیت اختیار کرنا تو شرک اور کفر رہا حیثیت یہ ہے وہ کہتا ہے کہ اقرا ایتا من تخدا الہ ہوا ہو کہتا دنیا میں تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے احکام کا اتباع تو نہیں شاید کریں یا کریں بھی لیکن وہ ہر معاملے میں خود اپنے جذبات کا اتباع کرتے ہیں یعنی وہ اپنے جذبات کو الہ بنا لیتے ہیں ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں اپنے جذبات کے ماتحت چلتے ہیں انہی کے فیصلے انہی سے فیصلے کراتے ہیں اس نے کہا کہ یہ تو سب سے بڑا کہا جب یہ ایسی چیز ہے عد اللہ اللہ علم و ختم اللہ سمے ہی و قلب ہی و جلا اللہ بسر ہی رشاو پینتالیس بٹا تیئیس کہ جو اپنے ہی جذبات سے مغلوب ہو گیا اپنے ہی جذبات کو اس نے اپنا الہ بنا لیا تو پھر سمجھنے سوچنے دیکھنے بھالنے کی ساری قوتیں اس کی مصروف ہو جاتی ہیں ان پہ پردے پڑ جاتے ہیں جذبات غالب آ جاتے ہیں تو اس کی ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے ایک شرابی کی کیفیت ہو کہ اس کی عقل و فکر کچھ کام ہی نہیں دیتی کہا جس کی یہ کیفیت ہو جائے ہم با اللہ تو اسے کون صحیح راستے کے اوپر لا سکتا ہے اس سے آپ نے دیکھ لیا عزیزہ نے من کہ قرآن کریم جذبات کے اتباع کو بھی اپنے جذبات کی محکومیت اختیار کرنے کو بھی شرک قرار دیتا ہے یہاں ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ قرآن جذبات کو فنا کر دینے کی تاکید کرتا ہے قطن نہیں جذبات تو وہ محرک قوت ہے کہ جو جس سے انسان جتنے کام کرتا ہے وہ اسی قوت محرکہ کی بنا پر کرتا ہے اگر جذبہ ہی دل کے اندر پیدا نہ ہو اگر آزو ہی بیدار نہ آپ کے ہاں ہو تو آپ دنیا کے اندر کوئی نہ تخلیق مقاصد کر سکتے ہیں نہ کوئی دنیا کا کام کر سکتے ہیں تو جذبہ تو نہایت ضروری ہے لیکن جذبات کو زمام چھوڑ دینا ان پہ کوئی پابندی عائد نہ کرنا یہ ہے ان کو الہ بنانا اس لیے اس نے کہا ہے ادول ممن تبا ہوا ہو بغیر ہدم من اللہ ظالم وہ ہے مشرق وہ ہے جو اپنے جذبات کا اتباع کرتا ہے خدا کی دی ہوئی وہی کو چھوڑ کر ایسی صورت میں مثال یوں لیجئے کہ اگر پانی دریا کے ساحلوں کے اندر بہتا ہوا چلا جائے تو وہ ہمیشہ تعمیری نتائج پیدا کرتا ہے ممد حیات ہے لیکن اگر وہ ان ساحلوں کو توڑ دے تو وہ سیلاب بن جاتا ہے اور سیلاب سوائے تباہی کے کچھ اور انسانی جذبات کو اگر خدا کی نازل کردہ اقدار اور احکام اور قوانین کے ساحلوں کے اندر رکھا جائے گا تو یہ جذبات تعمیری نتائج پیدا کریں گے اور نہایت ضروری ہے اور اگر ان کو بے محابہ چھوڑ دیا جائے بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہی دریا سیلاب کی شکل اختیار کرے گا جو تباہیاں ہی تباہیاں برباش کرا جائے گا یعنی آپ نے اپنا اقتدار جذبات کا اقتدار اس طرح تسلیم کیا کہ ان کے اوپر خدا کے قوانین کی حاکمیت باقی نہ رہی اس لیے دنیا میں جتنی انسان کو صلاحیتیں حاصل ہیں جتنی استعداد حاصل ہے جو ذرائع اور وسائل حاصل ہے ان سب سے فائدہ اٹھانا انہیں کام میں لانا نہایت ضروری ہے بشرطے کے انہیں خدا کی نازل کردہ اخبار و قوانین کے تابع رکھا جائے تابع رکھا جائے تو یہ عین اسلام ہے اور اگر ان کو بے محاوہ بنا دیا جائے ان کے اوپر خدا کے قوانین کا غلبہ نہ تسلیم کیا جائے تو یہ چیز کفر بھی ہے شرک بھی ہے تقریب بھی ہے دنیا میں ہر قسم کا فساد برپا کرنے والی چیز ہے تو دو چیزیں ہمارے سامنے آئی ایک تو یہ کہ خدا کے مطابق صرف یہ سمجھنا کہ خارجی کائنات میں اس کے قوانین چل رہے ہیں اس نے کائنات کو پیدا کیا اور یہ جو لاز آف نیچر ہے یہ خدا کو مقرر کرنا ہے ان کے مطابق یہ نظام سرگرم عمل ہے لیکن ہماری انسانوں کی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ جو چیز ہے یہ بھی ایمان نہیں قرآن کریم نے واضح طور پہ کہا ہے واہ ولزی فل سمائے اللہ و فل ارد اللہ سینتالیس بٹا چوراسی خارجی کائنات میں بھی وہی الہ ہے اور تمہاری اپنی زندگی میں بھی وہی الہ ہے وہی سما کا الہ ہے وہی عرض کا الہ ہے اگر آپ اس کو عرض کا الہ نہیں مانتے یعنی اپنی زندگی میں انفرادی میں اور اجتماعی میں ہاں، اس کا گوشہ کوئی بھی کیوں نہ ہو سیاسی ہو معاشرتی ہو معاشی ہو اس میں اگر خدا کو الہ آپ نہیں مان رہے ہیں تو آپ خدا پر ایمان نہیں رکھ رہے ہیں اور اسی لیے اس نے کہا ہے کہ وہ لو کانا فی آلحتن تنسدا کا اگر خارجی کائنات اور خود اس عرضی زندگی میں خدا کے سوا اور الہ ہوں تو اس میں فساد برپا ہو جائے یہ نظام درہم برہم ہو جائے یہ انار کی پھیل جائے اس میں فسبحان اللہ رب العرش اما یس خون وہ مرکزی کنٹرول پوری کائنات کا جس میں خود انسانوں کی زندگی بھی شامل ہے اسی کے ہاتھ میں ہے تو جو لوگ جو اس کے متعلق خیالات رکھتے ہیں جو تصورات رکھتے ہیں جو باتیں اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند اور بالا ہے اس کے سوا خلاف کوئی اور نہیں ہے تو عزیزہ نے من اب آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کا مفہوم کیا ہے اور یہ بھی کہ کیا اس کا جو ترجمہ ہمارے ہاں انگریزی میں گاڈ ہندوؤں کے ہاں ایشور پر باتما صحیح مجوسیوں کے ہاں جزبہ کہہ لیجئے ہمارے ہاں فارسی کا لفظ خدا ہے جو اردو میں عام مستعمل ہے کیا یہ الفاظ اللہ کے مفہوم کو ادا کر سکتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر نہیں ہے کہ واقعی ان چیزوں کا ترجمہ نہیں ہو سکتا یہ تو اپنی ذات میں محکم ہے یہ لفظ جب اس طرح سے رہے گا اس کا مفہوم تو آپ سمجھ سکتے ہیں بیان بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ کسی ایک لفظ میں نہیں کیا جا سکتا جو ہی آپ نے ترجمہ کسی زبان میں کیا وہ اس زبان والوں کا جو خدا ہے اس کا تصور آپ کو دے گا قرآن کے الہ کا تصور نہیں دے سکتا میں پھر دوہرا دوں کہ قرآن کا جو الہ ہے اس کے معنی یہ ہیں صاحب اقتدار اور جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے پوری کائنات میں پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ خارجی کائنات میں آؤٹر یونیورس کے اندر تو اس کے قوانین ہیں جنہیں لاز آف نیچر کہا جاتا ہے اور انسان کی اپنی زندگی کے اندر اس کے قوانین نہیں بلکہ اس کا نظام انسان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تابع چلے گا تو یہ جو ڈوئلزم ہے یہ جو سنویت ہے کہ وہاں کا خدا کوئی اور یہاں کا الہ کوئی اور تو یہ بھی یہ کفر نہیں یہ شرک ہے حتیٰ کہ انسان اگر اپنے جذبات کے تابع چلتا ہے اور ان کو بھی خدا کے احکام اور اقدار کے تابع نہیں رکھتا ہے تو یہ خود اپنے جذبات کو الہ بنانے والی بات ہے اس میں اللہ کے اوپر ایمان اس میں بھی باقی نہیں رہتا ابھی ایمان ایمان یہ ہے اللہ کے لفظ کا مفہوم یہ جو سورہ فاتحہ کے پہلے تین لفظ تھے الحمد بلکہ دو ہی لفظ حمد اور اللہ یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں اب آگے یہ بات آئے گی کہ خدا کا یہ اقتدار یہ اختیار حاکمیت اس کی جو ہے یہ کس مقصد کے لیے ہے کیا وہ اس کے لیے ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ تسلیم کیا جائے کہ ہم حاکم ہیں ہماری حکومت ہے تم کون ہاتھ سے ہوتے ہو دخل دینے والے یا سرتابی کرنے والے کیا یہ اس کے لیے ہے اس کی قائد کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ اگلے لفظ کے اندر آیا الحمد للہ ہے رب العالمین تو اب اگلا لفظ ہمارے سامنے رب آئے گا جسے ہم آئندہ درس میں دیں گے ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم والسلام عليكم